عثمان بن عبداللہ بن موہب نے عبداللہ بن ابی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے کہا آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں کچھ لوگوں کو جن میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے ہٹا کر ایک سمت بھیج دیا اور فرمایا ساحل سمندر لے کے چلو حتیٰ کہ مجھ سے آ ہاں ملو کہا انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا بس انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا اسی اسنا میں جب وہ چل رہے تھے انہوں نے زیبرے دیکھے ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرا کو گرا لیا وہ لوگ اترے اور اس کا گوشت تناول کیا کہا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کہنے لگے ہم نے تو شکار کا گوشت کھا لیا جبکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں راوی نے کہا انہوں نے مادہ زیبرے کا بجا ہوا گوشت اٹھا لیا اور چل پڑے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہنے لگے ہم سب نے احرام باندھ لیا تھا جبکہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرا مار لیا بس ہم اترے اور اس کا گوشت کھایا بعد میں ہم نے کہا ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور شکار کا گوشت کھا رہے ہیں پھر ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھایا اور آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکار کرنے کو کہا تھا یا کسی چیز سے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باقی گوشت بھی تم کھا لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچپن